کل جو ہم نے دو شیر پڑے تھے دوش دیگر دست لکمائے چند بے بست گزشتہ رات دیگر گونا اور قسم یہ نفا علا حاصل ہوتا کیا حاصل ہوتا تھا یہ ترجمہ ہو جی داد کیونکہ یہ ماضی بن رہی ہے نا میاں مل کے میں ہو ماضی ہوتا نہ کرو گزشتہ روز یہ نفع الہی اور قسم کا حاصل ہوتا تھا چاند لک میں نکلے یا داخل ہوئے اور راستہ بند کر دیا راستہ شرا حضرات لکھ رہے ہیں پہلا ہاشیا ایک نمبر جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ یہ نفحا بابرکت نفحہ متبرکہ جو انبیاء اور اولیاء میں اللہ تعالی نے پمیاں عطا کیا یہ باقی انسانوں میں بھی ہے لیکن لقمے کی ظلمت پمیاں اور اس لکمے کے حصول کے اسباب کی ظلمت کی وجہ سے اس نفحا مبارکہ متبرے کا امیاں کے انوار پوشیدہ ہو گئے اور نفس ناطقہ یعنی روح جو بمرتبہ لقمان علیہ السلام ہے امیاں وہ اس لکمے کے کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے امیاں وہ بیچاری اس جہان سے معروم ہو گئی دور ہو گئی مطلب کیا کہ حضور جسمانی خواہشات نفسانی لذات نفسانی کی وجہ سے روح جو ہے لوگوں کی معروم ہو چکی ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ واردات اور نفع متبرکہ جو ہے نا جس طرح امبیا علیہ السلام میں اس کی حالت رکھی ہے دوسروں میں بھی رکھی ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں جب اس کی حفاظت نہیں کرتے اور جسمانی جو خواہشات ہیں نفسانی ان کے اندر پڑھتے ہیں اور ان کے اسباب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ وہ, وہ اس سے معروم ہو جاتے ہیں اور وہ بیچاری روح جو ہے نا وہ عالم بالا سے کٹ جاتی ہے دور رہ جاتی ہے نفا مانا <clears throat> بتایا تھا نفا کے مانا اصلی ایک سونگنا ہوتا ہے جی، جی، جی۔ اور خوشبو ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور نفحات الہیہ جو ہے اس سے مراد واردات ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے انسان کی روح پر امیاں اور دل پر کبھی کوئی وارد ہوتی ہے جس کی وجہ سے حق کی طرف توجہ ہوتی ہے نا اسی حق کی توجہ جو ہے اسی کو وارد کہتے ہیں تو وہ حق کی طرف جو توجہ ہوتی ہے اس کو ہم دنیاوی اسباب میں مصروفیت کی وجہ سے ہاں جی اس کو اس کو یعنی اس کو کارآمد نہیں بنا سکتے وہ بیکار ہو کر رہ جاتی ہے بس پھر ہمیں اب کافر جو ہے اس کے دل پر بھی آتی ہے جی یہ دین میں رکھنا ہاں لیکن او کیونکہ اس پر گھٹا ٹوپ اندھیرے اور تاریکیاں ہوتی ہیں خواہشات کی بس وہ آئی ایسے جیسے بجلی چمکتی ہے اور اس نے پرواہ نہ کی وہ معروم رہ گیا کفر میں ہمارے جیسے فاسق فاجر جو ہیں ان پر آتی ہے سمجھ نہیں آ رہی کچھ دیر کے لیے آئی ٹھہرتی ہے جی، جی، جی۔ کافر کی طرح نہیں ہوتی کچھ دیر آئی اور پھر چلی گئی انبیاء اور اولیاء جو ہیں اس حالت اور کیفیت کو محفوظ کر لیتے ہیں سمجھ نہیں جانے نہیں کیوں کہ وہ خواہشات نفسانی اور جسمانی اسباب جو ہیں نفسانی اسباب جو ہیں ان میں مصروفیت نہیں رکھتے مشغولیت نہیں رکھتے ان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ حالت جو آئی تو دائمی ہو گئی لہذا وہ حال مقام بن جاتا ہے ان کا کیا بن جاتا ہے حال اور مقام میں یہی فرق ہے کہ دل کی کیفیت اگر آئے عارضی طور پر کچھ دیر کے لیے پھر چلی جائے تو حال ہے اگر دہمی بن جائے تو مقام سمجھ جائے توحید کی درد کی معرفت کی جو دل کی حالت ہوتی ہے نا اگر یہ ہمیشہ قائم رہ جائے تو مقام ہے اگر آئے اور نکل جائے تو یہ حال تحول سے ہے مانا پھرنا ہوتا ہے نکل گیا مقام قیام سے قیام مانا ٹھہرنا ہوتا ہے وہ ٹھہر گئی تو مقام بن گیا نکل گئی تو سمجھ نہیں آ رہی احوال و مقامات صوفیاء کی اصطلاحات میں سے ہیں جن کا مطلب آپ پر واضح ہو گیا احوال و مقامات مقام بولتے نہیں جی۔ بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات بولتے نہیں اللہ نے کیونکہ سکولیوں کو ممولہ کہا ہے اور مومن کامل جو ہوتے ہیں مولا روم جیسے ان کو انہوں نے شہباز کہا ہے اب ان کے قلوب کے واردات جو ہیں جب بعض احوال ہوتے ہیں اور بعض مقامات ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ان کے احوال و مقامات جو ہیں ان کو بعض کے احوال و مقامات کہا جی، جی، جی۔ تو فرماتے ہیں ممولا بیچارہ نہ ان احوال سے واقف ہے نہ مقامات سے واقف ہے کیا مطلب روحانیت سے یہ سکولی کتے بے خبر ہیں اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا امیاں بہتر نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات کہتا اقبال اور خودی اور خود شناسی اور خدا شناسی کی باتیں یہاں نہ کر فلسفہ خودی جو اقبال کا ہے وہ مشہور ہے فلسفہ خودی جس کا خلاصہ ہے خود شناسی سے خدا شناسی جاؤ خودی بتا دی اقبال کی یہ دو لفظوں میں اقبال کی فلسفہ خودی کی تفسیر ہے خودی اقبال کے فلسفہ خودی کی تفسیر دو لفظوں میں ہے خود شناسی سے خدا شناسی حقیقت میں اس نے اس حدیث مشہور اندر صوفیہ کا ترجمہ کیا من عرف نفسه فقد عرف ربا اس کا فلسفہ خودی جو ہے وہ اسی حدیث اسی حدیث سے ماخوذ ہے ہاں ہاں ہاں ہاں, ہاں۔ سمجھ لیا میں نے کیا کہا جی۔ بولو اللہ کا فلسفہ خودی اس حدیث سے ماخوذ ہے جی۔ کون سی حدیث مبارک من عرف نفس ہو فقد عرف ربا جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اپنے رب کو پہچان لیتا تو من عرف نفس ہو یہ ہے خود شناسی بولو یہ وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے فقد عرف فربا تو وہ بن گئی خدا شناسی مان عارف نفس یہ ہے خود شناسی یہ وسیلہ بنتی ہے من عرف نفس فقد عرف ربہ کا یعنی خدا شناسی کا سمجھ نہیں آ رہی تو خود شناسی سے خدا شناسی یہی فلسفہ خودی ہے اقبال کا تو فرماتے ہیں اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا خودی کا علم معرفت نفس و معرفت خدا کا جو علم ہے اس کی یہاں بات نہ کر یعنی تصوف کی اسلام کی بات جی، جی۔ اسلام کی بات نفس کشی کی بات اسلام کی بات سکولوں میں نہ کر اقبال یہاں نام نہ لے گل تو جتنے رہی اس علم کا نام ہی نہ لے علم پیش کرنا تو جہاں رہا اس علم کا نام ہی نہ لے سمجھ نہیں آئی مرو شہید ہو اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے پہلے میں بہتر کر گیا ہوں موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات وہ کہ جڑا سکول ہے نا یہ واسطے ایسیا گلیں موضوع نہیں مناسب نہیں کرنی کیوں اکھے بہتر ہے کہ بے چارے ممولوں کی نظر سے ہاں ہاں ہاں, ہاں،, ہاں۔ <laughs> بولو مرو شہید ہو جی، جی۔ بہتر ہے بھائی استاد ارشاد سے کہو یہ میں نے لکھا یہ میرے اشار ہے اب کاظمی بھی سکولی ہے جتنے پیر سکولی ہیں سب کو اقبال ممولہ کہہ رہا ہے نورانی صاحب کو ممولا کہتا ہے کہتا ہے کیوں ارے بہت بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات کہاں اللہ کے ولی کامل کے احوال و مقامات جو نفحات الہیہ ہوتے ہیں ربانی فیض ہوتا ہے روحانی فیض ہوتا ہے ان کا حضرت لقمان زندہ ہوتا ہے لکمے نے لکمان کو خراب نہیں کیا ہوتا ہے لکمے نے بولو تو صحیح یار استاد تجھے کراچی سے لکما آیا لکمے سے لکمان مر گیا حکیم مر گیا اب تو مردہ ہے بس لکمان استعارہ کسے روح مولا روم نے روح کو لکمان کہا سمجھ نہیں آ رہی جی۔ اور وجہ تشمی مابین پیدا کی ہے علم کہ حضرت لکمان معارف اور حقائق کا علم رکھتے تھے کیونکہ ہاں۔ حکیم اس معنی میں نہیں تھے ذہن میں رکھو مرو یہ جو عام جھوٹ بولتے ہیں لوگ حضرت ایک خبیص ایک اللہ حکیم کہ حضرت صاحب میرے پاس حضرت لکمان حکیم کی طب پر کتاب ہے میں اندر سے ان پڑھا بےمان وہ تو اس معنی میں حکیم نہیں ہے <laughs> حکیم بمانا طبیب نہیں ہے حضرت لکمان ذہن میں رکھنا ہاں۔ حکمت بمانا دانائی ہے ہاں، حکیم بمانا دانا جی۔ جیسے حکیم الاسلام حکیم الاسلام امام غزالی حکیم الاسلام شیخ سادی حکیم الاسلام امام شیخ رومی حکیم فلاں یہ کہتے ہیں نا جی، جی، جس معنی میں یہاں حکیم بولا جا رہا ہے وہاں اسی معنی میں ہے لوگ سمجھتے ہیں اترے فدو ہاں جی وہ حکیم اپنا جو جب اپنے عرف میں ان کے حکیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو تبھی مراد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی تبھی لوگ لکمان حکیم دا نسخہ ہے تیرے پیو دا بنایا نسخہ ہے اوتری دا پوترا جھوٹا کزابا حکا بھی کہتے ہیں حکیم لکمان نے حکیم تو حکا حکیم حکا ہے کیا اخر ہے بے تکا حضرت جی حکیم کا ماخذ حکا حکیم حکیم سے لیا گیا حکا کتنا کتنا ماخذ ہے یہ بے تکا بھائی دیکھو تو صحیح حکیم کاف کشش والے کے ساتھ اور حکا کاف دو نکتیا کے ساتھ ہے واہ بھائی واہ عمر اے عمر کیا بخاری صاحب کہاں بیٹھے ہیں قریب کر لیں گے گل ٹھیک ہے اچھا آپ ہمارے سے مجھے شبہ تو وجہ شبہ یہ رکھی علم علم کہ حضرت حلکمان حکیم بھی حقائق کا علم رکھتے تھے اور روح بھی علم والی ہے جہل والی ہاں۔ نہیں ہے جہل کا علم روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایمان سے اس کا نفس کے ساتھ تعلق ہے یہ اس کی صفت ہے ہاں؟ تو ممولا جو ہے یہ ایک پرندہ ہے چھوٹا سا شکاری ہے باز بھی شکاری ہے یہ مکار ہے ممولا سرکار کہتے ہیں جتنا چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں یہ سب کی بولی کرتا ہے ہوئے ہوئے ہوئے سب کی سب کی بولی بولتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہماری جنس کا بیٹھا ہوا ہے وہ قریب آتے ہیں حضرت صاحب اٹھ کر آئے ہائے ہائے بلے بلے پنجا ڈال کر جال ڈال کر شکار کر لیتے ہیں پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں اقبال نے وہ پوری کی پوری مناسبت پیش کی ہے ممولے کے ساتھ کیا مناسبت ہے وہ بولی اور مکاری سے پھنستا یہ بھی کتے سکولی قوم کو بولی انگلش ہو انگلش اور ہاتھ بھائی فلانا میڈیم فلانا میڈیم فلانا میڈیم کر کے اور مکاری کے ساتھ پوری قوم کو کتی کے بچے چاٹ رہے ہیں خون نوچ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ممولے کا اور جو ہے نا باز جو ہوتا ہے باز بعض میرے بھائی وہ مکاری سے شکار نہیں کرتا زور سے کرتا ہے تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے خواب وہ تو ہوا مخالف سمت کی ہو تو اسی طرف اڑتا ہے اور اوپر اتر تو جا کر دن دنا کر پکڑتا ہے مکاری اور ہیلے بہانے کے ساتھ نہیں کتی کا بچہ فرنگی اور اس کے ماننے والے پوری دنیا کو نوچ رہے ہیں اقبال کہتے ہیں اقبال ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جناب کفن انجمن ساختان باہرے باہر دزدی کفن انجمن ساختان اس طرح فرماتے ہیں البن کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے نا کون اقوام متحدہ جو ہے یہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں یہ کفن چوروں کا ٹولا ہے انہوں نے انجمن بنا رکھی ہے مردوں کو کفن اتارنے کے لیے اب کیوں کہا کہ پہلے وہ ہیلے بہانے مکاری کے ساتھ قوم کو مار دیتے ہیں مار رکھا ہے دنیا کو اور پھر ان کے کفن اتار رہے ہیں اور انجمن ساختہ بات کو سمجھنا انجمن ساختہ انجمنیں بنا رکھی ہیں یہ دیکھ حرام زیادہ نیچے سے انجمن شروع ہو جاتی ہے نیچے والا کتی کا بچہ یہ کاؤنسلر ہے جی کاؤنسلر نے دو سو سو پانچ سو ہزار بندے کو نوچا ان کا لوٹا پھر اس سے ذرا اہلکات بڑھ جاتا ہے پھر اوپر کا بڑا کاؤنسلر جنرل کاؤنسلر آ جاتا ہے ممبر ہے ممبر ہے بیٹی ممبری ہے فلان ہے پھر اوپر جنرل کاؤنسل آ جاتا ہے پھر اس کے اوپر ایم پی آ جاتا ہے اس کے اوپر ایم این اے جاتا ہے اس کے اوپر جناب چلتے چلتے حضرت وزیر صاحب آ جاتے ہیں اس سے چلتے چلتے صدر وزیر اعظم آ جاتا ہے اس پر چلتے چلتے صدر آ جاتا ہے پھر صدر پر چلتے چلتے اقوام متحدہ کا کتی کا بچہ بڑا آ جاتا ہے اس طرح ترتیب کے ساتھ مردوں کو مردوں کو ان کے کفن اتار اتار کر کھا رہے ہیں ترتی یہ اتارتا ہے اس کو دیتا ہے وہ اتارتا ہے اس کو دیتا ہے وہ اتارتا ہے اس سے وہ اس سے وہ اس سے اس سے توڑ بابا جی سرکار تک پہنچ جاتے ہیں بابا جی بابا جی سرکار پیرے فرنگ وہ میں نے ایک صاحبزادہ ہے جیندہ ہے ابھی جیندہ ہے جیندہ ہے لانتی جیندہ ابھی صاحبزادہ غلام قطب الدین گڑی اختیار خان خواجہ محمد یار فریدی کا پوتا ہے یہ سمجھ آ رہی تو اس کا میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے اشتہار دیکھا تھا دربار بابا بلے شاہ پر کیا لکھا ہوا تھا اس کے نیچے ایوارڈ یافتہ اقوام میں متحدہ میں ہنس سے میں نے کتے سور کافر آج تک تو یہی سنتے ہیں خلافت ملتی ہے اولیاء سے یہ اقوام میں متحدہ پھر کتے کو خلافت مل گئی اور چوت سے خلافت مل گئی چوت سے یہ بہن چوت بن گیا ہوگا اسی وجہ سے اس کو چوت سے خلافت مل گئی ہے سمجھ نہیں آ رہی ایمان سے بتانا آج تک تم مسلمانوں کی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہو صاحبزادہ ہو درویش ہو جناب جی صاحب تصوف ہونے کا دعویٰ رکھنے والا ہے ہاں جی روحانی پیشوا اور فیض اس نے کہاں سے لیا ہو ہاں، ماچول سے کیسے ہم چور سے بول کے ہاں وہ بالکل غلطی کر گئے نہیں ہم آچور سے اس نے کیا لیا ہو لیا اللہ ناد پڑے بھیجو تو بات جو ہے نا ہمارے صحابہ کرام ہاں ہاں ہاں ہمارے اولیاء ہمارے اسلاف ہمارے مجاہدین صلاح الدین ایوبی مکاری سے نہیں لوٹتے کھاتے تھے ہاں اللہ کے فضل سے جہاد کرتے محنت کر کے کھاتے جہاد کرتے مال غنیمت حاصل کرتے اور پھر یہ ہے اور افضل غذا روزی افضل روزی جو ہے بزرگ فرماتے ہیں وہ یہی ہے اس کے بعد شکار کیا افضل حلال اور طیب روزی مجاہد کی ہوتی ہے جو مال غنیمت اسلام کے لیے جہاد کر کے حاصل کرتا ہے وہ بالکل سولہ نے حلال ہوتا ہے دوسرے نمبر پر شکار بزرگان دین ہمارے شکار کر کے کیونکہ شکار میں کسی کا فصل کسی کا حق شامل نہیں ہے سمجھ خیر شیر بات بات کسی سے تم دیے باد مخالف سنا گھبرا گھبرا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے مشہور شیر ہے ہاں جی مخالف ہوا کی سختی سے اوقاب گھبرا نہیں یہ اس لیے چلتی ہے تاکہ اونچا اڑے کیوں کہ وہ ایسے سامنے کی ہوا ہوتی ہے اور یہ پرک پھیلا کر ایسے اڑتا ہے تو وہ ایسے اٹھاتے اوپر کو ایسا نیچے داخل ہوئی اور اوپر کو اٹھا دیا تو پھر یہ اوپر جا کر او جا شکار کرتا ہے بڑی دور سے ہاں جی تو یہ محنت محنت کا ہے مکار نہیں بولو سکولی کتے مکار ہیں کہتے ہیں ممولے بیٹھے رہیں قلم ہلاتے رہیں جھوٹ بولتے رہیں اور کھاتے رہیں اور نہیں کچھ بھی نہیں ملا تو اما پیش کر دی اور بہن پیش کر دی ٹبر کو ہاں جی آگے بس وہ کافیہ تو بنتا تھا لیکن بولتا نہیں ہوں کھے گئے ہاں جی سمجھ ہم کھاتے رہیں اور وہ وہ کرواتے رہیں سمجھ بات کی آ رہی تو یہ اس طرح بیٹھ کر کا حضرت کھاتے رہیں وہ وہ ایسے کرواتے رہیں یہ کھاتے رہیں یہ جناب ان کا مذہب ہے یہ ان کا طریقہ ہے اسی وجہ سے اقبال نے ان کو کیا کہا بولے یہ مکاری سے کھاتے ہیں اور ہمارے مسلمان زوراوری اور محنت کشی سے کھاتے ہیں زوراور لوگ ہوتے ہیں بھائی رام نہیں ہوتے محنت کرتے ہیں ہائے سمجھ نہیں آگے کہنا چاہیے تم دیے باد مخالف سے گھبرائے اوقاب امیاں یہ تو وڑتی ہے <laughs> یہ تو بڑھتی ہے تجھے گیس کرانے کے لیے نہیں کتے کے بچے ایک شیر کہاں کا لگا کا اب بھائی میرے بھائی یہ مانا تو ایک ہو گیا دوسرا حاشیہ نمبر ایک جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ پہلا مصرا مولا روم کے اپنے متعلق ہے اور دوسرا ہمارے جیسوں کے متعلق ہے کیوں فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا یہ فرمانا کہ گزشتہ رات یہی نفع ہے الہی ہم جیسوں کو کیا دیتا تھا اور رنگ اور فیض نیا سے نیا فیض دیتا تھا لیکن تمہارے جیسے کا حال یہ ہے کہ چند لک میں نکلے راستہ بند ہو گیا فیض الہی کا بولو فیض الہی کا کیوں فرماتے ہیں مولا روم ہے منتہی کون ہے اور سجاد شاہ صاحب ہیں سونے کے مبتدی ٹھیک ہاں ہاں ہاں ہاں کیا بات بولتے نہیں اب بات کو سمجھنا میرے بھائی فرماتے ہیں امور بشریت اور فطور کا آنا فطور کا آنا ان کے حال کا ٹوٹ جانا کامل کے حال کا منتحی کے حال کا ٹوٹ جانا یہ بعید ہے کیوں فرماتے ہیں اصوفی لا یوردو ہاشیا پڑھ لو نشان لگا لو میں نے لگا رکھا ہے نشان لکھا ہے نا چی مانا نظر بک کمال حضرت مولوی بس یار بھائی دست کے منتحی ال تشویش و فطور مبراست لکھا ہوا ہے ملک صاحب منہ تو چاہیے بیٹھے کتاب ہوگی تو ہو گئے تو کہ چھوتا کہنے رکھ اتنا ہی اگر نہیں بھی گھن سکتا تو چندہ کٹھا چکا ہاں گریب بندہ نا بچارا اگا سی نے دیکھ گلے نہیں پیسے کتنا لوکے گی لکر سی ہاں اچھا میں ویکیا نہیں بھی ملک صاحب ملک صاحب کو کتاب لین کا شوق ہوے کری تکلیف کی تھی ہوئے ہاں؟ کتاب کی ہوئے کریما لگتا ہی میں تو صحیح فخر نالاک سوال الحمد للہ ہمارے کتب خانے میں کریمہ شریف موجود کر ہاتھ بار کتابوں کو گن عالم جو بنتا پی پیل عالم بغیر کتاباں کتنا دے سکتے دیکھ دیکھ دیکھ اور کیا لکھا کرے پر سارے نظر مارو مرو آپ اپنی کتاب دے چنانچہ گفتان فرماتے ہیں حضرت مولوی رحمہ اللہ کے کمال کی کے یہ مانا کیا مطلب کیوں بچ فتور پہ جانا مرے اور رفا الہی دا رک جانا لکمے دی وجہ نال فرمایا جی، یہ تو فطور ہے جی، آپ کے شان اور کمال سے بعید ہے کہ کیونکہ منتحی از تشویش و فطور مبراس یہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ جب منتحی ہوتا ہے کامل پہنچ جاتا ہے سلوک کی منزلیں طے کر جاتا ہے حضرت صاحب کی طرح پھر ایسا شخص تشویش و فطور سے کیونکہ اصوفی لا یردو صوفی رد نہیں کیا جاتا واپس نہیں کیا جاتا جدو مولا کھچ پہنچا لہنچا اپنی یاد دی دولت ہما عطا فرما دے پھر محروم نہیں محروم نہیں کردہ نہیں کرتا واپس نہیں لوٹا کیوں اے نتھو خیرے دی یاری نہیں اے میرے پروردگار باری تال دی یاری یا سددا نہیں یہ سددا ہے پھر کٹدا نہیں دربار چو تیرے نہیں آتا جا پچھا نکل جا نہ یا بلاتا نہیں جا بلا لے تو پھر کوئی واپس آتا نہیں کیا پکے پکے دی یاری جو رد دو ترجمہ ویک مطلب ویکی دس رہے یعنی طبیعت عود بالکل یا نمے کیا لکھا ہوا دیکھو یعنی باہ طبیعت طبیعت دے احکام دیا غفلت طبیعت دے حکم کی نے غفلت نحوست سستی کاہلی ہے باہکام طبیعت عود طبیعت کے احکام و آثار کی طرف لوٹنا بالکلیا بالکلیا بالکلیا وہ مرے بالکلیا لہذا نفی جہی ہے بالکلیا دبا کے ہو رہی ہے یعنی بالکلیا نہیں ہوتا یہ مطلب ہے فی فی بادل بادل وجوہ ہو جاتا ہے آگے اسی وجہ سے فرماتے ہیں یعنی آرے اگر از احکام طبیعت بودا باشد و خبر ازا دادا باشند میں تمانت بعض احکام طبیعہ جڑے نے وہ واپس ہو سکتے ہیں لیکن مکمل احکام طبیعت کی طرف واپسی اس کی نہیں ہوتی یہی مطلب ہے صوفی اللہ الجردوں کا یعنی چیز واپسی یہ مطلب کیا کہ طبیعت کے ہوئے طبیعت کے اثرات اور بعض یعنی بعض واپس ہو سکتے ہیں اس پر آ سکتے ہیں کبھی وہ بھی اقلت کے لیے آئیں گے کلیل وقت کے لیے آئیں گے پھر ختم ہو جائیں گے مکمل نہیں رہ سکتے مکمل واپس نہیں ہو سکتا اور مکمل رہ بھی نہیں سکتا بعض کے اندر بھی مکمل نہیں رہ سکتا یعنی اپنا بعض کے اندر دہ نہیں رہ سکتا یعنی بعد اثرات مکمل اثرات واپس ہوتے نہیں بعد ہوتے ہیں اور بعد ہوتے ہیں تو پھر بعد جو ہیں وہ دائم ہی نہیں رہتے بس کچھ دیر کے لیے آئے پھر چلے دیکھو جی ہمارے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کیونکہ ادھر بھی تو درجات ہیں نا وہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تو وہ ہیں پتہ نہیں یار کیا راز ہیں ادھر کاش کے ہم راستے پر پڑے پڑے ہوئے لنگڑے گدھے کو کوئی ایسا اللہ کا شکاری مل جاتا جو ہمیں شکار کر لیتا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا طبیب روحانی مل جاتا ہے جو ہم جیسے لگڑے لنگڑے گدے کو اٹھا لیتا کہ یار تم لنگڑا گدا کیا کر سکتا خیر اصف الربانی کتاب کے حوالے سے کہ ایک چرواہ تھے چرواہے تھے غنام غنام تھے کون چرواہے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں اچانک دو بزرگ نمودار ہوئے انہوں نے آ کر اس کو لٹا دیا ایک نے ایسے ہاتھ پھیرا سینہ چیر دیا اس کا دل جگر نکالا دل نکالا اس کو ایسے انگلی لگائی اس کے دو حصے کر دیے اس کے اندر کا خا... ٹکڑا سیاہ خون کا بستہ وہ نکال کر پھینک دیا دریا کے پانی کے ساتھ گسل دیا اس کو دل کو پھر ہاتھ پھیرا وہ صحیح سالم ہو گیا پھر وہیں رکھ دیا پھر ہاتھ پھیرا سینا صحیح سالم ہو گیا جب وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو اولیاء کرام کے تمام صفات عالیہ ان میں پیدا ہو چکے تھے چرواہے میں اسی وقت سے مکمل ولی بنا کر رکھ دیا یہ دو شخص ایک حضور غوث پاک میرا تھے ایک غوث پاک میرا تھے اور دوسرے پتہ نہیں کون تھے الربانی جو ہے نا جو میں نے چھپوائی تھی اس کے اندر یہ خضر السلام اسلام میں نے بیان کیا تقریر میں یہ حضرت خضر لاؤ جی اللہ حصہ السلام میرا ہاں، میر کی جمع ہے یار سردار بڑے میر میر حاکم کو سردار کو کہتے ہیں میر امیر کا یار کیا کرتے ہو یار میر مخفف ہے امیر کا اور الفلون جمع کا لگ گیا تعظیم کے لیے میرا ہاں۔ مر مارمر شہیدا یعنی سارے سارے سردارے ہوئے سارے سارے سردار کی پڑھیا کہ میرا کا مانا بھی نہ آیا ہاں جی فرمائیے جناب اچھا، یہ میرے دل میں تھوڑا سا کھٹکا تھا کہ یار ان کے ہو سکتا ہے یہ آ جائے ارے میرے بھائی بزرگوں نے لکھا ہے وہ واسلی نہیں ہوا استدراج اس کے ساتھ اللہ نے کیا تھا اس وجہ سے جب نظر اٹھاتا تھا تو عرش مولا تک پہنچ جاتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست حقیقت میں نہیں بنا رکھا تھا جس کو بنا لیتا ہے اس کو بھگاتا نہیں ولو شئنا بها ولكن ولكن ہم نے چاہا ہی ہم نے چاہا ہی نہیں اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں یہ خوارق جو ہوتے ہیں خوارق اور مخاریق کیا خوارق اور مخاری وہ جن کو جو جی بنا لیتے جی، جی، ہیں یہ کرامات یہ مطلب کیا ہو یہ امور تکوینیا جو ہوتے ہیں کائنات کے کائنات کے جو امور ہیں ان کے اندر بعض کے اندر تصرف اگر مل جائے کسی کو تو فرمایا اسے یہ نہ سمجھنا کہ ولی بن گیا کوئی پتہ نہیں اس کے کاغذ جب ولی ہوگا پھر محروم نہیں ہوگا جب محروم ہو جائے گا پھر ولی نہیں ہوا کیوں راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو دوست بناتا ہے جب کسی کو دوست بناتا ہے تو اس کا علم ازلی ہے قدیم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا حال کو جانتا نہیں اس وجہ سے دوست بنا لیتا ہے پھر بعد میں ہو سکتا ہے بگڑ بعد میں بگڑ جائے ممکن ہے نا جس کو وہ عزلی آبادی دیکھ کر وہ دوست بنا رہا ہے تم ہم دوست بناتے ہیں کوئی پتہ نہیں اندر اس کے کیا ہے دوست بننے کے قابل ہے یا نہیں جب اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے یہ قابل ہے تو بناتا ہوں ورنہ نہیں سمجھ اس وجہ سے بعض خوارے کے آدات کا مل جانا یہ ولایت کی دلیل نہیں ہوتا اور جب ولایت ہوتی ہے چاہے خوارے کے آدات ہوں یا نہ ہوں جب ولایت مل گئی دوستی ہو گئی یاری لگ گئی سونے لال روڑے مک گئے روڑے مک گئے یہ خالی خوارے کے عادات ہیں یہ حضرت استدراج ہوتا ہے استدراج یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا فرق نہیں کرتے توجہ رکھنا استدراج اور کرامت کا فرق نہیں کرتے ایک شخص مجھے کہنے جب سنو کرامت کے لیے ضروری ہے کرامت اس وقت ہوگی ایسا خارے کے آدت کام کرامت کی تعریف کر رہا ہوں ایسا خارے کے عادت کام جو کسی غیر نبی سے غیر صادر ہو بشرتے کہ وہ متقی صالح پرہیزگار شریعت کا پابند ہو مرداری کیا کیا میں اگر وہ مکمل سالے متقی اور پرہیزگار نہیں اس سے کوئی خارق عادت کام صادر ہوتا ہے تو وہ استدراج ہو سکتا ہے معونت ہو سکتی ہے کیا ہاں استدراج ہوتا ہے کافر منافق کے لیے اور معاونت ہوتی ہے عام مومنوں کے لیے عام مومن کے منہ سے بات نکلی ہو گئی تو یہ کیا ہوا معاونت ہو گئی ہاں کرامت اس وقت ہے جب مکمل پرہیزگار ہو شریعت کا پابند موجودہ وہ ہوتا ہے جو نبی سے ساتھ ایسا امر خارق لیل عادت اگر نبی سے صادر ہو تو موجودہ اگر کافر منافق سے صادر ہو تو استدراج اگر عام مومن سے صادر ہو تو معاونت اگر ولی سے صادر ہو تو کرامت اور اگر جیسے چاہتا ہے اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو احانت حضرت کہنے لگے کرامت دکھانے لگے کہ یوں ہو جائے گا وہ الٹا ہو گیا حضرت یہ لتا اتارتے پھر اٹھا ہو گیا بیڑا ہاتھوں گرک کو گیا کی آنکھ ہو گے جی میں مسلمہ کذاب آپ کے پاس آیا اس نے کہا محمد تو بڑی بڑی بازار نعمتیں دیتے ہیں ہیں لوگوں پر فیض فیض کرتے ہیں یار تم بھی تو کرو اس نے کہا کیا ہے اس نے کہا میری ایک آنکھ ہے یار دوسری نہیں ہے مہربانی کر دوسری آ جائے اس نے ایسے بڑ بڑ بڑ بڑ کر کے دم کیا وہ دوسری بھی گل ہو گئی انہیں آخیا کتی دیا پترا چنگا نبی متے لگا جا چانڑ ہے سی وہ بھی گا ہو گیا سمجھ لگی گل کتے نبی کو نہ ہی آتا چنگا سی سمجھ نہیں آ رہی مونت کا دیو کی مانا ہے مونت امداد کو کہتے ہیں یار چھٹ یار تو اون ہاں، ایک ارحاس ہے اگر ہاں، نبی ہاں۔ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کیا پہلے امر خارق لادت ظاہر ہو تو اس کو ارحاس کہتے ہیں لو امور خوارق لادت تمام آ گئے ہاں اگر امر خارق لے لادت نبی سے صادر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے ارحاس کا معنی ہوتا ہے بنیاد رکھنا ہے ہاں جی اس کی نبوت کی اللہ تعالیٰ بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے یعنی کیا مطلب لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت وقار بنا رہا ہوتا ہے تاکہ جب یہ اعلان کرے تو وہ پہلی جو باتیں دیکھ چکے ہیں وہ بطور بنیاد کام دیں اور ان کو دے کر کہیں یار بات ٹھیک ہے یہ لگتا نبی ہے کیونکہ اس نے پہلے ایسے کیا تھا سمجھ نہیں آ اب کتنے ہو گئے کل خوار کے آداد آداب گرو ارحاس سے شروع کرو ڈوب مرو ترتیب سے لکھو پہلے ارحاس لکھو پھر موجہ لکھو پھر کرامت لکھو پھر معاونت لکھو پھر استدراج لکھو پھر احانت لکھو چھ چھ ہو گئے چھ ہو گئے محنت ساری نکرے تھے شاہ بازا شاہ بازا جو ہوتا ہے نا شاہ بازا وغیرہ جادو وغیرہ ان میں حقیقت نہیں تبدیل ہوتی ادھر حقیقت ہوتی ہے یہ فرق ہے شاہ شوبدہ بازی نہیں کہتے یار جی، جی۔ اس میں نظر بند نظر بندی ہوتی ہے جی، سمجھ نہیں آ رہی

ہاں، ہاں۔ چل پڑھ پاڑ کے ہاں، جب انہوں نے رسیاں پھینکی حضرت علیہ السلام کے مقابلے میں جادو نے رسیاں پھینکی فلم مال کو سہارو آئن اللہ سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا معلوم اکھوں سے کچھ ہوتا ہے حقیقت نہیں بدلتی سمجھ نہیں لگی یار حضرت سیدنا موسا علیہ السلام کا ڈنڈا ڈنڈا اصا جو بنا تھا وہ حقیقت میں ہی بن گئے یہ نہیں ہے کہ ادھر آنکھوں پر کچھ کیا تھا نہیں یہی فرق ہے جادو اور نبو جی تا کر کے پیدا <laughs> یا تلقف بہت اچھے یہ انہوں رگڑ گیا وہ نہیں رگڑ سکے کیونکہ وہ تو اکان وہ صرف ادھر حقیقت سی جب حقیقت سی وہ سارے ہڑپ کر گیا سمجھ لگی ہائے ہائے ہائے کیا راز کھل گیا کیا راز کھل گیا امر رو کیا راز کھل گیا تاری چلو جی آج پھر انہی دو شیروں پر ہی سبق ہو گیا اے حضرت جی اتے تھی ساری دہڑی پڑھتے رہتے آسوفی پڑھنا سی آسوفی لا یارے تو سوفی وارد نہیں ہوتا سمجھ لگی پوتر آرشی لکھے مل جاندے ہوندے نے لکھیاں مل جاندیاں ہوندیاں پر جل اللہ سونے دی توفیق نال ہاں فلفو بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہوں کوئی پوچھتا جی کتنے بار نہیں ہوتا کمب جانی بھی کتنے آ کے آگا نہیں ہوتا دنیا کے کما پھر اگلے پوچھنا سی حضرت جی مناسبت کی تا کر کے اگے جڑی تفسیر انہیں فرمائی ہے باحکام طبیعت عود بالکل ہی ہے مطلب یہ مطلب لوٹایا نہیں جاتا لا جرد دو مر رہے ہیں بول مر رہے ہیں لا جرد دو بات سنا یہاں نے پوچھا جی کی بنیا ہوں یہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے نہیں سی لا با سنا اللہ فرماتا ہے ہمارا عذاب واپس نہیں کیا جاتا تو مناسبت نہیں لا یور سمجھ نہیں لگی گل وہ تو بہت کئی آیا مبارک بس ہو بتھیری گئی ہے گل ادھر سب ختم ہو گیا اور پتر گونگڑوں مٹی جنہ مرضی میں کوئی فائدہ نہیں